بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت اللہ کے جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک مشکل بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فطرے لکھے ہیں یہ ان کی اپنی علمی سطح اور علو استعداد ہے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی بھی عمر کے تقریباً آخری حصے میں ہے تو جب علم پڑھنے پڑھانے کے بعد پختہ ہو جائے اور عمر بھر ایک چیز کے تعلیم اور تدریس میں گزر جائے تو اس وقت کسی بھی شعبے میں جتنی محنت کرے اس کا کلام اور اس کی باتیں سراسر مغز ہو جاتی ہیں اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر ہے تو این ممکن ہے کہ پہلے مرلے پہ اپنی جوانی میں یہ سمجھائے اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹے یوں نبز دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو بتائے کہ یہ دوائی ایسے لکھتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اسی ڈاکٹر پہ جب پچاس ایک سال گزر جائیں اور بڈا ہو جائے منجھا ہوا ڈاکٹر بن جائے تو پھر وہ ٹرمز اور اتنی چیزیں نہیں کہتا وہ صرف اشارہ کرتا ہے کہ یوں کرو وجہ اس کی یہ کہ جس کی تربیت اس نے کرنی ہے اب اس کا اپنا عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ ذوق شوق و جذبہ دکھانے کا مانگ پڑا اور اب یہ اس علم کی حقیقت تک پہنچ گیا ٹھیکیدار مکان بناتا ہے اور جوان ہے تو ایک ایک اینٹ بتائے گا کیسے لگاؤ کیا کرو کیا کرو کیا نہ کرو اور تعریف بھی کرے گا مارے گا بھی سب چیزیں اور جب عمر اس کی بڑھ جاتی ہے ستر اسی سال کا ہو گیا تو صرف ایک نظر دیکھ کے سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہی حال دینی علوم کا بھی ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو جد اللہ لکھی ہے عمر کے اس حصے میں جب وہ پڑھ پڑھا کے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے اور صحیح معنی میں استاد بن گئے تو عبارت یہاں پہ مشکل ہے یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اصل میں دیکھا انسان کی نو کو اور اس کی اس استعداد کو جو اس میں وراثت سے چلی آ رہی ہے اور پھر اس انسان نے قوت ملکیہ کو دیکھا اور تدبیر کو دیکھا اور یہ پانچ علوم انسان کی اس کے موافق ہو گئے اور اللہ کے غیب کے غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اصلی میں تو اس کی تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی کہتے ہیں یہ اتنی مشکل عبارت ہے کہ ایک معما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اب پورا علم کلام پڑھا ہوا ہو تب پتا چلے گا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے کیا کہ ہاں۔ کوئی بچہ پوچھے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے اور استاد لکھ کے دے دے کہ E is equal to F A تو اب وہ بچہ کیا جانے کہ یہ چار لفظ جو لکھے ہیں یہ اصل میں ہے کیا چیز اور کلام نفسی ایک الگ چیز ہے کلام لفظی ایک الگ چیز ہے اور اس ساری بحث کا اصل دار و مدار اللہ کی صفت کلام کے گرد گھومتا ہے اور اسی لیے حضرت نے کمال فرمایا کہ آخر پہ کہا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے علم کے علاوہ اور ارادے اور قدرت کے علاوہ صرف ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہودی اللہ کی کوئی صرف نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ایک بس اور اس کی توحید کے قائل رہو اور یہودیوں میں وہ فرقے جو شرک کرتے تھے ان میں سے بہت سے ختم ہو گئے مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن یہ فرقہ ختم ہو گیا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے بد وقت ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں امام جساس راضی رحمت اللہ علیہ چوتھی پانچویں صدی میں چوتھی میں فرماتے تھے کہ ہم نے یہودیوں کے اس فرقے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اب ایسے یہودی ختم ہو گئے یہودی علماء سے امریکہ میں ہم نے پوچھا کہ کسی زمانے میں ایسے تھا یا اب ایسے ہیں تو انہوں نے کہا مدت گزر گئی تھاؤزینڈ ایئرس کو ہزار سال پہلے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے گمراہ اب کوئی نہیں رہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ماننا یہ شرک ہے بس اللہ اللہ ہے تم جو کہتے ہو کہ رحمان ہے رحیم ہے قدیر ہے غفور ہے اس کی سفتیں گنواتے ہو یہ تم گمراہ ہو شرک کرتے ہو تم کافر ہو اور اسی لیے اللہ نے اتنا اپنی صفات پر زور دیا ہے کہ خدا بار بار قرآن میں جو آیت پوری ہوتی ہے اللہ کا نام آ جاتا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک صفت ہے ان اللہ کل کا قدیر وہ الغفور الودود بار بار خدا اپنی صفات کی طرف لاتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مذاہب باقی رہیں گے اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں سب کے سب یہودی مدینہ منورہ میں خدا کی صفتوں کو مانتے ہی نہیں یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی کریم بھی ایسے بھی ایسے بھی ساری اچھی صفات تعالی شان کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تم شرک کرتے ہو اللہ کو ایک مانو بس اللہ اللہ ہے اور ہمیں قرآن نے سکھایا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی صفات ہیں اور یہودیوں کے پاس کوئی ایسی مستند چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ اللہ نے یہ کہا جو وہی ان پہ آئی تھی وہ بدل گئی بہت سی چیزیں نہیں بھی بدلی بہت سی چیزیں بدل گئی ان میں بہت سی چیزیں تعریف کی ہیں اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی چیزیں دیکھو ان کی باتیں پڑھو ان میں بڑے عجیب و غریب قصے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فت الباری میں یہ لائے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر ابو داود کی بھی روایت میں آتا ہے ہم سے بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں کرتے تھے اور سوائے شدید ضرورت یعنی نماز کے اٹھتے نہیں تھے رات رات بھر یہ باتیں بیان کرتے تھے اور یہ وہ عادیث ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو منسوخ کیا ہے جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم تو رات پڑھتے ہو اور اگر موسا لوکان موسا گن اگر موسا علیہ السلام زندہ ہوتے ماں وسیع ہوئی تو میرے پیچھے چلے بغیر قانون کبھی نہ بنتا حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تورات اور انجیل کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے اس حکم کو کینسل کر دیا یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک مرتبہ اشار فرمایا کہ دیکھو مت لکھا کرو میری باتیں ڈر تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے لکھ لیں گے اور قرآن بھی لکھا جا رہا ہے تو آپ اس میں خلط ملط نہ کر دیں حدیث قرآن بن جائے اور قرآن حدیث بن جائے یہ نہ ہو جائے لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا تونی ولا حرج میری باتیں لکھ لیا کرو کوئی پرواہ نہیں کوئی حرج نہیں اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمر بن اللہ اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو وہ بھی انسان ہے کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غم میں ہوتے ہیں کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت تو تم ہر بات نہ لکھا کرو تو وہ گئے اور جا کے عرض کیا یہ لوگ کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے سچائی کے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں میں ہر حال میں صحیح بات کہتا ہوں تو بن میرے پاس میری جو باتیں لکھ لیا کرو کوئی حرج نہیں احادیث ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں اس لیے ہمارے جو علماء تورات اور انجیل کے نہ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ باقی احادیث نے اس کو منسوخ کیا ہے اور چونکہ انہیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات ہاتھ آ گئی ہے اس لیے وہ اسے بہت زیادہ اچھالتے ہیں اب اسی طرح اللہ تعالی کی جو صفات ہیں قرآن بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن آخری اللہ کی بڑی ہے جو محفوظ ہے جس طرح قارحی رام نازل ہوا تھا آج اسی طرح ہے اس ڈیڑھ ہزار سال میں دنیا کے جس خطے میں بھی قرآن ہے ایک منٹ ایسا نہیں گزرا کہ یہ وہی لوگوں کی آنکھوں سے او چلو قرآن کا بھی اٹھ گیا پھر دوبارہ آیا مثلاً دس دن پندرہ دن بعد دوبارہ قرآن آیا تو لوگوں نے اس میں ایسے تو کچھ نہیں ہوا اور تورا ہو جی وہ زبانیں ہی نہیں رہی جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اس لیے یہودی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے اور اسی وجہ سے قرآن واحد ذریعہ ہے جو حضرت مریم کو پاک دامن عورت ثابت کرتا ہے اگر قرآن کی گواہی نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں جس کے جس سے ثابت کیا جائے کہ مریم کیا عیسیٰ علیہ صلاح السلام جو پیدا ہوئے تھے تو عورت پاک تھی یہ عیسائیوں پر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے مریم پاک تھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں پہ جو ہم نے لانت کی ہے کولنگ والا مریم بہتان عظیمہ مریم پر یہ جو تہمت لگاتے ہیں مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے لانت کی یہودیوں پہ حسب مریم پاک اتنے قرآن اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی کلام کی صرف در حقیقت نصوص سے ثابت ہے اللہ کا کلام کرنا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا قرآن کریم میں کہاں بارہا ہے کال اللہ اللہ نے یہ بات کہی کال بک مدرونی استجب لگوں تمہارے پروردگار نے کہا کہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ میں قبول کرنے والا ہوں اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو تو اللہ نے کہا تو کلام ہے نا اس کی اللہ کی کلام کی صرف نصوص سے ثابت ہے اللہ تعالی کلام کرنے والا ہے کلام نفسی اور کلام لفظی یہ دو الفاظ تھے جو پچھلی مرتبہ آئے تھے کہ اللہ تعالی کلام فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ بات کہی حضرت جابر ابن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جابر اللہ نے کبھی کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی اور تیرے باپ کو تو سامنے اپنے بٹھایا اور کہا کہ عبداللہ کوئی خواہش تمہیں شہادت ملی ہے وہ عہد میں شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا پر دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو اللہ نے فرمایا ہم اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتے تو اس نے کہا ایرب میرا پیغام پہنچا دے پھر دنیا میں لوگوں کو بتا دے کہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے ایسے انعامات ہیں وہ آئے سورہ عال عمران میں موجود ہے اللہ نے کلام کیا حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ فیما یختم بل مل میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں تو اللہ کا کلام کیا ہے امت میں مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں شیعہ نے کرامیاں بہت بڑا فرقہ تھا اور یہ جو کرانی تھے آفت مچا دی تھی انہوں نے پورے عالم اسلام میں بیت اللہ سے انہوں نے قبضہ کیا اور بیت اللہ سے حجر اسد اکھاڑ کر لے گئے چودہ برس تک یا تیرہ برس تک مسلمانوں نے حج کیا اور حجر اسد موجود ہی اور جس نے جرسور کو اٹھایا خدا کا غضب اس پہ پڑا اور وہ مر گیا پھر جن جانوروں پہ لادا گیا وہ جانور مر گئے لیکن وہ بھی ایک ضدی تھے خدا کے عذاب کی پرواہ نہیں کی اور اپنے نے یہاں لے جا کے رکھا ان کو تسلط مل گیا تھا کرانیہ کو حرم شریف پہ مکہ مقدمہ میں اور فوج کے ان کے شر پسند شیعہ یہ داخل ہوئے اور ان نے قبضہ کر لیا بیت اللہ میں طواف میں جو عورت گزری ہے جو بچے گزرے ہیں اٹھا اٹھا کر انہیں بیت اللہ کی دیواروں پر مارتے تھے اور خون اور سر کھل جاتے تھے بچے وہاں لاشیں لگ گئی مر گئے اور ان کے خون اور ان کے مغز اور جسم سے جو کچھ نکلا بیت اللہ کی دیواریں خراب کر یہ کرامیاں جو تھے ان کو کافر بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کی توہین کی ایسی تھے اور موتسلا یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کلام تو کرتا ہے اللہ کا کلام ہے صفت ہے اس کی لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے صحیح بات یہ ہے موزلہ کہتے تھے کہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے اور کہتے تھے یہ خدا کی اپنی صفت ہے اسی میں شامل ہے اس لیے صفات کا اللہ کے لیے زیادہ ثابت کرنا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے عشاعرہ ماتریدیا کم سے کم اللہ کی ان صفات کے متعلق بات کرتے ہیں جو ذاتی صفات ہیں باقی اللہ کی صفتوں کے متعلق بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کثرت صفات مانی جائے گی تو خدا نہ خاص طا ان کی طرف نہ چل پڑے تو وہ قلت صفات پر بحث کرتے ہیں مگر وہ صفات جو ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اسی لیے وہ سات آٹھ کے قائم ہوئے گے یہ کہتے تھے کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالی کلام کو پیدا کرتا ہے خود کلام نہیں کرتا اس لیے اہل سننا نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کلام جب ثابت ہے جب صرف خدا کی ثابت ہے تو وہ کیوں کلام نہیں کرتا اس کا کلام نفسی ہے یا نفسی ہے اس پہ پھر بحث ہوئی اور اہل سنت نے کہا کہ اللہ گنگا نہیں ہے اچھا پھر کلام کرتا ہے گمراہ فرقے جو تھے انہوں نے کہا تمہارا پروردگار پھر گنگا نہیں ہے تو کلام کرتا ہے پھر ہر وقت بولتا رہتا ہے اہل سنت نے کہا ہر وقت نہیں بولتا اگر ہم کہیں ہر وقت بولتا رہتا ہے تو پاگل ہے پھر پاگل ہی ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کا پھر تمہارا پروردگار خاموش ہے ساکت ہے تو اہل سننا نے کہا اللہ کے لیے ساکت ہونا یہ بھی آئے ہے کا پھر کیا ہے انہوں نے کہا بس پروردگار کی صفت کلام ہے بات کرتا ہے اور اس کی صفت کلام انسانوں اور مخلوق کے کلام سے بالکل ایک الگ چیز ہے ہم اس پہ ایمان لائے اللہ کی یہ صرف متشابہات ہاتھ میں سے ہے اور متشابہ جتنے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہمارے عالم و تعویل اللہ کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ مستمرن ابدن سرمدن کلام کرنے والا ہے اور اللہ کی یہ صرف آواز سے بھی پاک ہے اور اللہ کا کلام کرنا حروف اور مشابہت مخلوق سے بھی پاک ہے اللہ کے کلام میں آواز ہے یا نہیں ہے خود اہل سننا میں سے کچھ لوگ قائل ہیں تو کہتے ہیں آواز ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کو سرے سے اس بحث کو ہی ناپسند فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ کلام میں لفظی اور نفسی اور حروف اور آواز اس بحث پہ ہی نہ پڑھو سیدھے رہو چپ کرو اور کو اللہ کے لیے کلام ہے بس وہ اس تقسیم کو ہی بگاڑ کہتے تھے باقی اہمہ رحمہ اللہ جو عقیدے کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آواز نہیں ہے لیکن خود اہل سنہ میں سے کچھ لوگ اللہ کی آواز کے قائل ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام میں آواز ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جو آخری ابواب ہیں کتاب التوحید وہ بڑے سوچ سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہیں اہل سنت الجماعت کی ترجمانی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں کی ہے اور اللہ کی صفات پر بحث کی ہے بات کی اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ مولوی بخاری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں پرچے اور ٹاپ کرتے ہیں اور اور کتاب و توحید انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ نے کیا فرمایا جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کیا وہ بھی ایسی ہی گزر جاتی ہوگی کتاب و توحید ہاں تو ایسی گزر جاتی ہوگی حالانکہ اگر وہ نہیں پڑھی سوچ سمجھ کے تو اہل سنہ کا عقیدہ پھر خاک پڑا پھر کہاں پڑا وہ جو بار بار باپ باندھتے ہیں کہ اللہ کے صفات کیا ہیں کلم اللہ موسا تکلیمہ اللہ نے موسا سے بات کی قرآن میں آیا ہے تو یہ ساری چیزیں اصل میں تو یہی ہیں کہ عقیدہ صاف کرنا ہے کہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سننا کا عقیدہ کیا ہے تو اہل سنت کا جماعت میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز ہے دیوبند کے حضرات میں انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی خود ان سے پہلے اور ان کے بعد اب تک تو پیدا نہیں ہوا یہ بحث الگ ہے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا کم تھا یا زیادہ تھا مگر جتنا بھی علم حضرت رحمت اللہ کے پاس تھا ان جیسا آدمی پھر نہیں آیا اور وہ آخری آدمی تھے دیوبند کے جنہوں نے شاگرد تیار کیے انیس سو تیس میں حضرت رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور پھر نہیں پڑھا سکے تینتیس میں انتقال ہو گیا اور ان کے شاگردوں میں مو یوسف بن نوری مو محمد منظور نعمانی حضمت ابو علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی موا عبدالعلی صاحب مفتی عطیق الرحمان عثمانی مولانا ادریس کاندلوی مولانا بدر عالم ایک ایک ان کا شاگرد اپنے طور پر پوری پوری اکیڈمی تھا ایسے بڑے بڑے لوگ انہوں نے تربیت کی اور تعلیم دی کہ سبحان اللہ اور ان کے انتقال انیس سو تیس کے بعد خود دارالعلوم دیوبند میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے شاگرد اس مقام پر پہنچے ہوں جس مقام پر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے یہ ساری تاریخ اب ہمارے سامنے ہے ہم اس میں کوئی اسی سال کے بعد ادھر کھڑے ہو کے انیس سو تیس کے بعد اب نظر پیچھے اسی سال کے دور دوڑ دوڑائیں تو آخری آدمی جس کے اتنے شاگرد اللہ کے یہاں قبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے دین انہوں نے پھیلایا ایک ایک آدمی پورا پورا ادارہ اور اکیڈمی ہے احمد رضا بجنوری مفتی عتیق الرحمان عثمانی کس کس کا آدمی نام لے محمد نازر حسن گیلانی ایک سے ایک بڑا آدمی نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا اور حضرت بھی کہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہی اور اللہ کے کلام میں حروف جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور کلام نفسی خدا کا ثابت ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کا کلام نفسی کیا ہے لیکن وہ ثابت ہے پھر جہاں تک کلام لفظی ہے اللہ تعالی کے لیے کلام لفظی میں کیا چیز ثابت ہے وہ کہتے ہیں آواز ثابت ہے اس کے اہل سننا بھی بہت سے قائل ہوئے ہیں اور اہل بدرت جو ہیں بدرتی جتنے بھی سمت میں گزرے ہیں جن میں سر فہرست کرامیاں اور پھر جو خدا کے جسم کے قائل ہیں مجسمہ اور حشبیہ اور ایک فرقہ ان میں گمراہوں کا گزرا جو اللہ کو انسان کی طرح ثابت کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ مشبہ یہ اور معتزلہ یہ پانچوں گمراہ فرقے اللہ کے لیے آواز حروف سب چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور کلام نفسی کے منکر ہیں کہتے ہیں کلام نفسی کچھ نہیں ہم کہتے ہیں کلام نفسی ہے اور کلام نفسی کی تشریح پچھلی متواز کر چکے اور یہ سارے گمراہ اللہ کے لیے یہ اتنے جسم کے قائل ہیں معاذ اللہ سب اللہ کہ ان گمراہوں میں سے ایک گمراہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں اللہ کے متعلق ساری بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں نہ پوچھو رے خدا کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو باقی میں سارا خدا کا نقشہ کھینچ دوں کہ اللہ تمہارا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ ٹھیک وہ یہودیت کے نقشے قدم پہ چلا یہودیوں کے ہاں خدا کیا ہے اس کو انسائکلوپیڈیا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھیے گا اللہ کی تصویر بھی ہے ہاتھی پہ سوار ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خدا کے سر پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے یہی قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بات کے منتظر ہیں کہ میں بادلوں کے سائے میں آ جاؤں ان کے پاس اور عذاب لے کے آ جاؤں اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بادلوں کا سایہ یہاں کہا ہے تو یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق کہا ہے کہ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ ہمیشہ بادلوں کے سائے میں رہتا ہے تاکہ اس سے گرمی نہ لگے معاذ اللہ خدا کے لیے جسم کے قائل تھے اور اہل سننا میں بھی یہ مجسمہ مشبہ جو ہے وہ خدا کے لیے ایسی چیزوں کو مانتے ہیں اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت نہیں ہے اور باقی اللہ کے لیے کلام نفسی اور یہ وہ چیزیں جو ان کا گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں الفاظ ہیں حروف ہیں یہ ہے وہ ہے اہل سننا اس کا انکار کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کے بڑی نازک بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے لیے کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں اور سخت ناراض ہوئے اللہ کے لیے کلام نفسی پہ کہ اللہ کے متعلق یہ کیوں کہتے ہیں پھر شیخ میں اور ان گمراہ فرقوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ بڑی مشکل بات ہے ایک ہے نو اور ایک ہے جز رات ایک نو ہے ظلمت ہے تاریخی ہے نظر نہ آنا ہے اب اس کے جز ہیں دس ہزار پہلے ایک رات آئی تھی دس ہزار سال پہلے کل رات گزری ہے آج رات آ رہی ہے پرسوں رات تو یہ اجزاء ہیں اس ایک نو کے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نو کو قدیم مانتے ہیں اجزاء کو جدید مانتے ہیں کہ ہر رات نئی رات ہوتی جاتی ہے لیکن رات قدیم ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہ گمراہ نہیں مانتے اور شیخ نو کو قدیم مانتے ہیں اور نو کا قدم جو ہے کہ نو جو ہے یہ قدیم ہے اس کا ماننا جنہوں نے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا قدیم ماننا کفر ہے اور خیر نے چونکہ نو کو قدیم مانا ہے اس لیے مسلمان نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود نو کے قدم کے قائل ہیں کہ نو قدیم ہے اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مجد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو ابن سینا کی تقریر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نو کا قدم مانا ہے ابولی سینا نے وہ ہے اور یہی وہ بات ہے جو شاہ جہان بادشاہ کے سفیر مشرف اس سے پوچھی تھی ایران کے وزیر اعظم نے ایران کے وزیر اعظم مصروف آدمی تھا چھ مہینے ان کی سفارت کو وقت ہی نہیں دے سکا اور سفیر ملنے گئے ہوئے تھے شاہ جہان بادشاہ کے ایران وہ بھی پرانے زمانے میں سے آج کل سفارت خانے سفارت خانے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے وزیر اعظم چھ مہینے کے بعد ملا ان کی جو سختی آئی تو انہوں نے بیٹھتے ہی وزیر اعظم پہ فلسفے پہ بات شروع کر دی جس وزیر اعظم ایران کو آتے ہی کچھ نہیں تھا اس سے کہا اچھا، تمہیں تین مسائل وہ پتہ ہیں جس بنیاد پہ امام غزالی نے سینا کو اب یہ بغلے چانکنے لگے تو وزیر اعظم اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا یہ مسئلے ذرا پڑھانا تو پھر ملاقات کریں سفارت خانے نے وہاں سے فاروق علی نے لکھ بھیجا شاہ جہان بادشاہ کو روزانہ کی رپورٹ آتی تھی اب بھی رپورٹ جاتی ہے اس وقت بھی رپورٹ آیا کرتی ہے سے لکھ بھیجا کہ جناب والا آپ کے جو جس آئے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ انہوں نے انہوں نے خود جان بوجھ کے چھیڑا اور بیٹھتے ہی فلسفے پہ گفتگو شروع کر دی اور اس نے جو پہلا سوال کیا تو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا یہ ناکام ہوئے اور وہ کھڑا ہوا تو سفیر کی توہین بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی تھی شاہ جہاں بڑا غصے میں آیا اس نے کہا ان نالائکوں کو اس مشرف کو کہا جس سے تاکہ اس کو چھیڑے اور پھر اس نے کہا وزیر اعظم سعد اللہ سے کہ میں لکھتا ہوں وزیر اعظم کو جواب کہ وہ کون سی تین چیزیں تھیں اس پر غزالی نے وہ سینا کو کافر کہا اتنا پڑھا لکھا تھا شاہ جہان تو سعد اللہ نے کہا کہ جناب والا آپ بادشاہ ہیں اور وہ کم درجے کا آدمی ہے کہاں آپ کا مقام کہاں وہ وزیر اعظم آپ اس کو سیال کوٹ بھیج دیں وہاں سے جواب منگا لیں یہ جو طالبان نے کہا نا کہ پانچ آدمیوں سے ہم مذاکرات کریں گے تو تحریک انصاف والوں نے کہا عمران خان سے کہ کہاں آپ لیڈر اتنے بڑے اور کہاں یہ جو ٹیم بنی ہے اخباری نمائندے اور یہ آپ کا اور ان کا کیا جوڑا ہے حضور آپ مت چاہیے تو برابر کی سطح کو بھی تو دیکھتے ہیں واجپئی نے انکار کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف سے ملنے سے اسے کہا کوئی صدر ہو تو ملو یہ چیف ایگزیکٹو کیا چیز ہوتا ہے کوئی کمپنی ہے جس کے صدر بنا ہوا ہے اس سے میں ملنا میری توہین ہے میں نہیں ملتا اور پھر انہوں نے یہاں سے پھنس کے اسمبلی میں پھر صدارت منظور کرائی اور کس نے زمین لے کے پھر میں ووٹیں دیں اور کیا ہوا وہ سارے الگ قصے سیاست دانوں کے قصے تو اس نے کہا سیالکوٹ سیال کوٹ بھیجیے الحکیم عبدالحکیم سیال کوٹ ہی رہنا پہ لال اور ملا عبد الحکیم کو ان کے علم کی وجہ سے شاہ جہان نے دو مرتبہ سونے میں تلوایا اللہ سیال کوٹی انہوں نے جمعہ پڑھایا اور شاہی قاصد پہنچا پتہ چلا بادشاہ نے پیغام انہوں نے خط کھول کے پڑھا ملا عبدالحکیم سیال کوٹی نے کہا یہاں ٹھہرو اور اگلے ہفتے اس کا جواب لے جانا اور انہوں نے اگلے ہفتے تک اس کا جواب لکھا عبدالسمینہ کے نام سے یہ ملتا کہیں نہیں تھا کہ جواب ہے کہاں تو ہم رامپور گئے انڈیا اور رامپور میں انڈیا میں جو ان کی لائبریری ہے رضا لائبریری رامپور میں وہ مختلف ملتا تھا وہاں سے اس کی فوٹو کاپی ہے اس میں ان مسائل میں سے دو پہ بحث ہے اس لیے یہ جو غزالی رحمت اللہ علیہ نے گولسینا کی تکفیر کی انہوں نے کہا یہ نو کو قدیم مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں متضلہ کہتے ہیں اللہ تعالی کلام متقلم ہے یہ مت کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے وہ کہتے ہیں بس یوں کچھ ہے اللہ ہے اور اب آج سننا میں عشاعرہ اور ماتری دیا ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یو عن العشاعر تو بالکلام نفسی یہ اس تمسل کو اشاعرہ کلام نفسی سے ثابت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت ہے اللہ کے لیے کلام نفسی کیسا ثابت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن اشکار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام گفتگو جو ہے اس میں آواز بھی ہوتی ہے حروف بھی ہوتے ہیں اور یہ حروف اور آواز سے مرکب ہوتا ہے سے السلاۃ والسلام نے جو کچھ سنا تھا وہ کیا تھا کہتے ہیں کہ وہ موجزہ تھا اور اللہ تعالی نے حضرت السلاۃ والسلام کو موجزے کے طور پر وہ کلام سنایا تھا کیونکہ جب تم کہتے ہو کلام نفسی تو کلام نفسی کی پچھلی مرتبہ تشریح آپ سے عرض کی تھی نا کہ جس میں حروف نہیں ہے جس میں آواز نہیں ہوتے تھے اگر آواز بھی نہیں تھی حروف بھی نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیسے تھا تو اہل سنت کہتے ہیں اشری کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ والسلام کو سر سے پاؤں تک کان بنا دیا تھا ان کے جسم کا ہر ہر عضو سن رہا تھا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کانوں میں اگر انگلیاں دے لیتے تو بھی ان کا جسم سن رہا تھا نے کہا یہ ان کے ساتھ موجزہ کیا گیا جس ابراہیم علیہ والسلام کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی بالکل اسی طرح علیہ والسلام نے اللہ کا وہ کلام نفسی سنا اور وہ کلام نفسی جو سنا تو صرف کانوں سے نہیں وہ سر سے پاؤں تک سارے کا سارا جتنے مبارک بھی سننے والا مصلاۃ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کا کلام دو طرح کا ہے بڑی مہربانیاں تھیں بڑی خدا کی عنایات تھیں حضرت صلاح السلام پہ اور جس شخص پہ اللہ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں اسے زکوٰۃ بھی زیادہ دینی پڑتی زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرتا ہے گھبراتا ہے وہ کہتا ہے اب زکوٰۃ دوں وہ کہتے ہیں اور فضل فرمانا ہے بڑے قصے ہیں اس کے آدمی ڈرتا ہے کہتے ہیں اب زکوٰۃ کیسے دیں تو بھائی یہ ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے کاروبار میں ترقی دے دیتا ہے دیکھتے دیکھتے پانچ دس سال میں کہاں وہ سینکڑوں کی سو دو سو چار سو ہزار کی باتیں کرتا تھا کروڑوں کی باتیں کرتا ہے اب اسے ہائے آئے دن اطلاع ملتی ہے کہ آج فلانے نے اعتراض کیا آج فلانے نے یہ بات کی آج مارکیٹ میں میرے مطلب یہ کہہ رہے تھے تو بھیا جو اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہے اب یہ جو لوگوں کی چے میں گوئیاں اور الزامات تومتیں اور حضرت یہ زکات ہی ہے نا جو نکل رہی ہے تو دو اب یہی ہوتا ہے جتنا خدا کا انعام زیادہ ہوتا ہے مخلوق کی ایزا تکلیف اور جھوٹ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ ایسے کامل اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ جا کے لوگ تھوپ دیتے ہیں کہ ایسا برا تھا ایسا برا تھا موت کے بعد بھی درجات بڑھتے رہتے حضرت وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اب تک پیدا ہو رہے ہیں ابو حنیفہ کو تو سترہ حدیثیں آتی تھی ابو حنیفہ تو ایسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ایک آدمی کی بات سن کے حیران رہ گیا ایسے بچہ تھا بیس سال بھی عمر نہیں تھی کہنے لگا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تو عربی بھی نہیں آتی تھی میں نے کہا جی سچ فرمایا فرانسیسی میں بولا کرتے تھے ہمیشہ کیونکہ کوفہ دمیش ادھر رہتے تھے نا تو فرانس کے بحری جہاز آیا کرتے تھے تو وہاں فرانسیسی آتے تھے امام صاحب نے فرانسیسی میں لکھا تھا کہنے کا اچھا جی فرانسیسی آتی تھی انہیں اب اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور اسی کو جواب دے رہا ہوں تو جس کا شعور اور عقل اتنی بھی نہ ہو وہ امام منیفا رحمۃ اللہ کے کہتا ہے کہاں منی فرچ ربی نہیں آتی تھی امام منیفا رحمۃ اللہ کے اس الزام کا کیا کوئی جواب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کفار مکہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ مکہ میں ایک عیسائی غلام آیا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے سہیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے ملتے تھے نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کی کے لیے بات جا کے اس سے مکہ نے کہا یہ قرآن کچھ نہیں ہے یہ جو عیسائی کے پاس جاتا ہے وہاں سے سن کے آ کر پھر قرآن کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ وہاں سے سنا کہاں ایک اجمی بیچارہ عیسائی اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی امام ابو رحمۃ اللہ سترہ حدیث سے یاد لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے جتنا قرب خدا کا بڑھتا ہے امتحانات بھی بڑھتے ہیں حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو الہام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں مقام دینا ہے تمہیں انہیں بڑا شکر ادا کیا اللہ کے فلاں مقام ملے گا فرمایا اس کے لیے ایک مرحلے سے گزرنا کا کہ باری تعالیٰ سے کہ حق تعالیٰ سے کہ شاد ہو کیا مرتبہ تو فرمایا فلاں عورت فلاں محلے میں بیوہ ہو گئی ہے اس سے شادی کرنی ہے لیں گے شادی ہو گئی وہ ایسی سخت کلام کی تھی اللہ مفرت فرمایا ان کا مزار ابھی تک موجود ہے پانی پت کے دہلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے رات کو دیر ہو جاتی تھی تو کنڈی لگ جاتی تھی حضرت ساری رات باہر مسلح بشا کے دروازے میں بیٹھے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے ذکر مراقبے میں گزر جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ وقت مقرر ہے اس پہ گھر میں داخل ہو گئے تو ہو گئے نہیں تو باہر رہو وفات سے پہلے حضرت نے فرمایا اتنی وہ سخت تھی کہ کہا لکھو وسیعت کو کہ آپ کی قبر میری اس بیٹھک میں بنے گی یہ نہ ہو تمہارے مرید تمہیں کہیں اور لے جا کے دفن کر دیں تو میرے پاس ہی رہو ادھر تدفین بھی وہیں حضرت نے وفات کی وسیعت نے فرمایا کہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ یہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا مقام کیسے ملتا اور خط لکھا اپنے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ کا پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے بعد ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا اور ان کے بڑے احسانات ہیں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پھر دہلی سے پانی پت اپنے پاس لے گئے کہ کی اتنی ہے ہماری حضرت کا بڑا تعلق رہا اور آپ کے احسانات رہے وہیں انتقال ہوا وہاں اب تک قبر محفوظ ہے ہم نے جا کے دیکھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت طلاق فرمایا توبہ اللہ نے اس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا تم کہتے ہو طلاق دے دی کسی اور نے زیادہ اظہار کیا تو فرمانے لگے کہ کیا فائدہ دہلی میں پھر یہ کہیں جائیں گی تو کسی اور کو تنگ کریں گی اچھا نہیں کہ مجھے ہی تنگ کرتی رہے میں صبر کرنے والا ہوں یہ ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کا قرب امتحان کا متقاضی ہے اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے نا دیکھو کیا کیا ظلم اس کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن چپ ہے صبر کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں حضرت جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے بڑی تلاش ہے اس قصیدے کی ملتا نہیں اب تک تو کہیں نہیں ملا ہنستے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور اس کا مکتا آخر پہ ہی آتا ہے امیر المومنین حیدر پتا نہیں یہ قصیدہ کہاں ہوگا اور حضرت ایک جگہ خطوط میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ قصیدہ کہا تو عالم کشف میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور میں نے قصیدہ سنایا تو بہت خوش ہوئے مجھ سے وہ نواز شاہ اور بڑی نایات نہیں میرے حال پہ بہت خوش ہوئے پھر تو وکر رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے پھر لکھتے ہیں میں نے سیدنا وکر رضی اللہ عنہ کو عالم روحانیت میں جب وہ قصیدہ سنایا تو سیدنا جناب وکر رضی اللہ نے بڑی آزوری کا اظہار فرمایا اور فرمایا جو کچھ تم نے لکھا ہے مرزا میں اس قابل کہاں ہوں میری یہ ہے میری یہ حیثیت کہاں یہ اتنے بڑے لوگ تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جتنا قرب بڑھتا گیا آزمائش جناب مسا علیہ صلاح والسلام اللہ اتنی محبت سے ذکر کرتا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے موسا علیہ صلاح والسلام سے کہ القیت علیہ کا محبت امنی موسا میں نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کا عکس ڈال دیا ایک جگہ اللہ کہتا ہے نصطفی تو کا ہم نے اپنے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ موسا ہم نے تو تمہیں اپنے لیے چن لیا تھا پوری مخلوق میں کسی سے یاری کی ہے اس زمانے میں تو تم سے کیے تم تو اس شان کے آدمی ایک جگہ نصطفی تو رسالتی و بے کلامی موسا ہم نے آپ پر یہ احسان نہیں کیا کہ پوری دنیا میں میں نے کائنات میں جس شخص کو سنا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں اور میں اس کو رسالت دوں وہ تم ہی تو ہو ہنستے موسا علیہ السلام لے گئے یہودیوں کو یہودیوں نے کچھ سنا انہوں نے کہا موسا کسی کو پیچھے بٹھائے ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا اور یہودی مر گئے یہودی سردار مر گئے پہلے ہی قوم نہیں چھوڑتی تھی اب ان کے سردار بھی جا کے مر گئے تو علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ یہودی پیچھے پڑ جائیں گے کہیں گے پہلے تم ہمیں ہمیں لے آئے ہو سیرا میں اب ہمارے سرداروں کو جا کے وہاں مروا آئے ہو تم نے کیا یہ کیا سمو علیہ صلاحت والسلام نے اس جلال کے عالم میں کہا کہ ان حیا اللہ فتنا اللہ یہ ساری آزمائشیں تیری ہی تو ہیں یہ سارے فتنے تیرے ہی تو ہیں کوئی کہہ کے تو دیکھتا زبان کھینچ لیتے کفر ہو جاتا موسا علیہ السلام ہی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختر تو کر ہم نے تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے موسا اس لیے سے موسا علیہ السلام سے اللہ کا کلام دو طرح سے ہوا ہے ایک کلام نفسی ہے اور اس سے موسا علیہ السلام والسلام نے خود سنا ہے اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام صلاحۃسلام سر سے پاؤں تک ہی ہو گئے تھے اور پوری وادی جہاں پر وہ کلام ہوا ہے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی علیہ صلاح السلام کو اب یہ اللہ کی وہ آواز کیسی تھی یہاں پہنچ کے ہے اس کی بھی تشریح یہ نہیں ہے کہ لکھی ہوئی نہیں لیکن لوگوں کی سمجھ سے وہ بالا چیزیں ہیں اس سے ہم بیان نہیں کرتے بس یہاں پہنچ کے رک جانا چاہیے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ جو کچھ تھا اللہ جانے اور دوسرا علیہ والسلام سے کلام ہوا ہے بالکل آغاز میں کہ انہوں نے یہ کلام سنا ایک درخت سے اور اللہ نے فرمایا فخلان نال ایک اپنے جوتے اتاریے ان کا واد المقدس سے تو آپ بڑی پاکیزہ جگہ پہ آ گئے شیارت درخت تھا اور اس درخت سے علیہ سلاۃ والسلام نے خدا کا یہ کلام سنا یہ کلام نفسی جو ہے نا کلام نفسی تو کوئی بھی نہیں سن سکتا اگر آپ کے ذہن میں تشریح ہے جو پچھلی مرتبہ ہوئی تو کلام نفسی تو سنی کوئی نہیں سکتا جب تک کہ حروف نہ ہو اور جب تک کہ آواز نہ ہو اللہ کا یہ کلام نفسی حضرت حسل طلاق السلام نے کیسے سنا اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان کا معجزہ تھا اور دو طرح انہوں نے اللہ کا کلام سنا ایک کلام نفسی سنا براہ راست جس میں سر سے پاؤں تک ہی ہو گئے اور ایک کلام نفسی سنا وہ جو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا اس درخت میں کہ اس درخت سے آواز آئی کہ ان اللہ میں اللہ ہوں اس لیے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ حلاج نے اللہ کا کلام سنا کہ میں اللہ ہوں اور انہوں نے کہا ان الحق میں حق ہوں تو انہوں نے اللہ کا کلام نفسی سنا ایسے ہی جیسے مسار والسلام نے درخت سے سنا تھا لیکن لکھا ہے لکھنے والوں نے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہوئے اللہ کا کلام نفسی سننا کوئی معمولی چیزیں نہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام نفسی موسا علیہ السلام نے سنا جب وہ اللہ کے سے مناجات کر رہے تھے خدا کے اور موسا کے درمیان کوئی نہیں تھا علیہ والسلام اور وہ جو درخت سے سنا تھا تو اللہ نے معجزے کے طور پر درخت میں کلام پیدا فرما دیا اور یہ موسا علیہ السلط والسلام کا معجزہ تھا ہمارے حنفی ماتریدی کہتے ہیں کہ انہوں نے کلام لفظی سنا کلام نفسی نہیں یہ ہے ماتریدیا اور شاعرہ کا فرق کیوں کہتے ہیں کہ کلام لفظی سنا اور کلام لفظی اللہ نے درخت میں پیدا کر دیا تھا اور وہ کلام لفظی جو انہوں نے سنا تھا وہ دلیل ہے کہ اس کلام لفظی کے پیچھے کوئی کلام نفسی بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ جو موسا علیہ السلط والسلام نے براہ راست سنا وہ کلام نفسی تھا ماتریدیا بھی اس کو کہہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا وہ کلام نفسی تھا اور وہ جو کلام نفسی تھا جو براہ راست سنا مناجات کی تور پہ گئے قرآن اس کا اسواد کرتا ہے نا کہ علیہ السلام تور پہ گئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انہوں نے یہ عرض کیا یہ عرض کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام نفسی تھا لیکن وہ کلام نفسی جو تھا وہ کلام لفظی سے حد درجہ مختلف تھا ان میں اختلاف کیا تھا بس یہ اللہ ہی جانتا ہے اہل لغت نے اور علم کلام کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے لکھا ہے لیکن وہ ہر آدمی کے سمجھنے کے قابل نہیں اس لیے اس بحث میں زیادہ جانا ہی نہیں چاہیے تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو کلام نفسی سے تعبیر فرما رہے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں کہ عشاعرہ جس کو کلام نفسی باری تعالی کا کہتے ہیں وہ اللہ کے غیب کے غیب میں یعنی ازل میں جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے کلام نفسی جو ہے اللہ کا اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں روحوں میں یہ بات ڈالی کہ تم جب جاؤ تو پانچ چیزیں ضروری ہیں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر میں استعداد پیدا کر رہا ہوں کہ زمانے کا سرد گرم زندگی کے تجربات سے سیکھو اور اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز انسان کو یہ دے دی کہ فرمایا دیکھو تمہارے اندر یہ میں چیز رکھ رہا ہوں کہ بینیفیشری سکیمز ارتفاقات اپنے نفع کی چیزیں یہ تم نے ڈھونڈنی ہے دنیا میں جا کے اور جس چیز میں تمہیں نفع ہے تم تجربے کرو گے آگے چلو گے تیسری چیز اللہ نے رکھ دی کہ فرشتوں جیسی پاکیزگی انسان کی طبیعت میں رکھی اس لیے انسان جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بڑا معصوم ہوتا ہے بڑا پاک ہوتا ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو گناہوں پر ڈالتا ہے جا کے گاڑی چلتی ہے گناہوں کی وگرنا دل اندر سے پھر بھی کہتا ہے نہ کرو گنا نہ کرو گنا انسان میں پاکیزگی رکھی اور پھر انسان میں چوتھی چیز یہ رکھ دی کہ اس میں باپ دادے سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آئیں ہیں باپ دادا فقی تھے بیٹا ویسے ہی آدھا فقی ہوتا ہے باپ تاجر ہے بیٹا صبح و شام باپ کی باتیں سنتا ہے تو وہ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے تاجر بن جاتا ہے وہ باپ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل جاتا ہے نفع کمانے میں یا نقصان کرنے میں ہوتا ہی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے رکھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صرف جو ہے کلام نفسی کی علم ارادے اور قدرت کے علاوہ ہے اللہ کا علم اور چیز ہے اس کا ارادہ اور چیز ہے اس کی قدرت اور چیز ہے اور اس کا کلام اور چیز ہے یہ انہوں نے علم ارادہ قدرت اور کلام چار کے پاس گنوا دی حیات سما بصر اور تکوین چار کا اضافہ فرما دیتے تو یہ ماتریدیا کے مطابق آٹھ صفات ہو جاتی اللہ کا کلام یہ اور ہے اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے وہ ہو جا یعنی کام کا تو کہنا کہ ہو جا یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے مگر نہ اللہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ذہن میں کوئی بلڈنگ ہے مثلا آسمان تھے تو اللہ نے کہا آسمان ہو بن جاؤ ایسے نہیں اللہ کا محض ارادہ کافی ہے کیا آسمان بن جائے بن گئے اللہ نے محض ارادہ فرمایا کہ کائنات بن جائے بن گئی اور قدرت خدا کی وہ اس کے علاوہ ہے اس کائنات کے علاوہ کتنی ہی دنیا ایسی ہوں گی اب تو سائنس جو ترقی کر رہی ہے تو روز آئے دن خبریں آتی ہیں اتنے نئے سیارے آ گئے ایسے ایسے آ گئے جن کی روشنی اب تک زمین پر ہی نہیں پہنچی اور ایسے آ گئے کہ جس کی روشنی دو سال پہلے چلی تھی اور اب جا کر زمین پہ پہنچی ہے اور ایسے سیارے جو ہوا میں فضا میں بھسم ہو کے ختم ہو گئے اور اس کی روشنی کبھی زمین پہ آئی نہیں اللہ کائنات اتنی ہے اور ابھی تو اس کائنات کی مخلوق نہیں پتا چلی کہیں کسی سیارے میں اگر کائنات میں مخلوق جو اور انسانوں کے علاوہ ہے یہ پتہ چل جائے تو پھر کیا ہو اب تک سائیکٹسٹ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گورے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا انگلش بولنے لگ گیا ہندی بولنے لگ گیا ہے مسلمان کہتے ہیں جن آ گیا وہ کہتے ہیں ہم جنات کو مانتے ہیں اچھا تو یہ پھر کر کیا رہا ہے یہ جو زبان بول رہا ہے اس بچے کو تو یہ زبان نہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ بول کیا رہا ہے کئی بچوں کے ایسے واقعات ہیں کہ اس نے ایسی زبان بولنی شروع کر دی کہ شاید کیا ملک میں اس کی زبان کوئی نہیں جانتا تھا اب وہ آ گیا وہ جنات ہیں پوری ان کی ایک ساری کی ساری ان کی آبادیاں ہیں چیزیں ہیں ہزاروں سال ان کی عمریں ہیں اسی طرح کسی دن اس کائنات میں دوسرے سیاروں میں کہیں کوئی مخلوق نکل آئی تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے اور کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے اور کیا کیا اس کائنات میں ہو رہا ہے اس لیے اللہ کا علم ارادہ قدرت کلام سما بصر تکوین اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں علوم کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور ان علوم خمسہ کا پہلا روحانی وجود جب آیا ہے اصل بھی اللہ کی صفات ہیں لیکن ان کا پہلی مرتبہ جو وجود آیا ہے وہ کس صورت میں آیا ہے اس پہ اگلے باب حضرت نے بحث کی ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ